حکومت اور عوامی رائے کی اہمیت یہ دور چونکہ جمہوریت کا دور ہے اس لیے حکومت کے مسلک کا انحصار عوام کی رائے پر ہے حکومت کے اختیارات عوام کے دیے ہوئے اختیارات ہے مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے عوام واقعی مسلم نہ ہو عام لوگ اگر اسلام کا کلمہ نہ پڑھے اور خدا کو اپنا حاکم و مالک نہ مانے اور اسلام کو خود اپنے طریقے زندگی کی حیثیت سے قبول نہ کریں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ حکومت کلمہ پڑھ دے اور خدا کو حاکم مان کر اس کے دین کی پابند ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ عوام جو مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں اب جان بوجھ کر کلمہ پڑھے اور نظام اسلامی کا اپنی زندگی کے لیے برضا و رغبت انتخاب کرے جب وہ یوں کلمہ پڑھ کر اسلام کو اختیار کر لیں گے تو ان کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ حکومت کلمہ گو حکومت ہوگی اور خدا کے آگے جھکنے والی اور اس کے قانون کو جاری کرنے والی بھی ہوگی